إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم شک صفا اور مروہ کی پہاڑی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کے اللہ قدردان ہیں اور انہیں خوب جاننے والے ہیں سامعین بسایت کی تفسیر سماعت کیجیے صفا اور مروا پہاڑی کی سعی اور اس کا طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو اللہ یَہ بہیما ہوتا سنو آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشلل جو ایک جگہ کا نام ہے اس کے پاس منات بت تھا اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروا کے طواف میں حرت سمجھتا تھا اب بعد از اسلام ان لوگوں نے رسول اللہ سے صفا اور مروا کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروا کا طواف کیا اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اسے ترک کر دے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے میں نے تو اس سے پہلے یہ سنی ہی نہ تھی بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے صفا اور مروہ کے طواف کا نہیں اس پر یہ آیت اتری ممکن ہے اس کے شان نزول یہ دونوں ہو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی یہ تمام روایتیں بخاری اور مسلم کی ہیں بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا اور مروا کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے اسلام کے بعد لوگوں نے رسول اللہ سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا جس پر یہ آیت اتری اساف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروا پر مشرق لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ اساف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے ان بدکاروں نے کعبے میں زنا کیا اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو رکن کو چھوڑ کر باب الصفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالی نے شروع کیا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا یعنی صفا سے چل کر مروا جاؤ حبیبہ بنتی چجزہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صفا مروا کا طواف کر رہے تھے لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے یہ روایت مستد احمد کی ہے اسی کی ہم مانا ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا اور مروا کی سعی کو حج کا رکن جانتے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے اگر آمدن یعنی جان بوجھ کر یا سہون یعنی بھولے سے کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے اور ایک قول میں یہ مستحب ہے امام سفیان سوری شعبی ابن سیرین رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں انس ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ مستحب ہے امام مالک رحمہ اللہ سے عطیبہ میں بھی روایت ہے ان کی دلیل ہے فمن تطوع و لیکن پہلا قول ہی زیادہ راجح ہے کیونکہ رسول اللہ نے خود صفا مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے سیکھ لو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے بس آپ نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا ہے وہ واجب ہو گیا اس کا کرنا ضروری ہے اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے واللہ عالم علاوہ ازی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی یعنی فرض کر دی غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بجاوری حج کے لیے سکھایا تھا یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا اصل سبب حاجرہ علیہ السلام کا یہاں ساتھ پھیرے کرنا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام سمیت یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی تب حاجر علیہ السلام نہایت بے قراری بے بسی ڈر خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھیں یہاں تک کہ آپ کا غم و ہم رنج و کرب تکلیف و دکھ دور ہوا سعی کے دوران یہاں اس آیت میں طواف کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت خوشو و خدو سے یہاں طواف کرے اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے اور ثابت قدمی نیکی فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے جیسے کہ حاجرہ علیہ السلام کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے یعنی بجائے سات چکروں کے آٹھ یا نو چکر لگائے یا نفلی حج و عمرے میں بھی صفا مروہ کا طواف کرے اور بعض نے اسے عام رکھا ہے یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے واللہ عالم پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والے ہیں یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتے ہیں اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتے ہیں نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے ہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں فالحمد و شکر اللہ بس تعریف بھی اللہ ہی کے لیے اور شکر بھی اللہ ہی کا لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ وہی نیکیاں اور وہی اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مبارک طریقے کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے عذاب سے بچنا مقصود ہو